ابو معاویہ نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسود اور القمہ سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے جو یعنی حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی نہیں انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر دیا جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سمارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کو مرنے والوں کی آخری جھلملاہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے جب تم ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا اور جب تم تین آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب تم تین سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی رکو کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے ایسا لگتا ہے جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری میں پیوستہ انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں اور انگلیاں پیوست کر کے انہیں دکھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکانوے